حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سورہ معدہ کی یہ تین آیات وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ الْكَافِرُونَ یہاں سے لے کر الفاسقون تک یہودیوں کے قبائل بالخصوص قریضہ اور بنو نظیر کے متعلق نازل ہوئی تھیں سنن ابو داود حدیث نمبر 3576